حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی عیادت فرمائی تو اس سے پوچھا تمہیں کس چیز کی خواہش ہے اس نے کہا کی روٹی کو جی چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گندم کی روٹی ہو وہ اپنے بھائی کے ہاں بھیج دے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا مریض کسی چیز کی خواہش ظاہر کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے کھلا دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو چالیس